کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں